ایک میں ذرا پوچھنا چاہ رہے تھے مگر ہمت نہیں کر رہے پوچھ لیں پوچھ لیں بھائی یار <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ مجھے دے دیجیے گا ہاں کاغذ مجھے دے دیجیے جی حضرت نماز میں جب ہم فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد عموماً ابھی ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور دوسری صورت میں بعض اوقات اتحیات میں جب ہوتے ہیں تو ابھی اتحیات کے بعد درو شریف پڑھا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو اس صورت میں ثنا چھوڑ دیں اور سلام پھیر لیں نہیں نہیں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مسبوق ہیں یعنی ایک درکت آپ کی چھوٹ گئی اور ایسی صورت میں تو پھر آپ ثنا پڑھیں گے نہیں ثنا چھوڑ دیں گے جب آپ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب اس وقت ثنا پڑھیں گے ٹھیک ایک بات اب جیسے اتحیات پڑھ رہے ہیں اگر اطیات آپ نے پوری پڑھ لی اور درو شریف پڑھ رہے ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا اگر دو ایک جملے آپ کے درو کے رہ گئے وہ آپ پورے کر کے بھی سلام پھیر سکتے اتحیات کا تو کوئی ایک لفظ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ اتحیات واجب ہے درو شریف کا پڑھنا سنت پوری اتحیات جیسے امام نے سلام پھیر بھی لیا تب بھی آپ کو اپنی پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا ہوگا اس کا کوئی جملہ آپ نہیں چھوڑ سکتے